جریر بن عبد الحمید اور حفظ بن غیاس دونوں نے عاصم سے اسی صنعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریشم کے بارے میں اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بارہ